ومن اهتدى واستنى بسنته على يوم الدين وبعد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم معزز صام عل قیامت کی ہولناکیاں اس کی سختیاں اور اس کے تباہ کن مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں اصل مقصد ان ہولاکیوں کا جاننا نہیں ہے اصل جو عبرت اور نصیحت ہے اور مقصد ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں اور اس کے لیے تیاری کریں اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تمہاربی نے پوچھا کہ میں عادت طلحہ قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی لیکن تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے اصل یہ چیز ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قیامت بہت دور ہے ٹھیک ہے بڑی قیامت دور ہے لیکن چھوٹی قیامت تو ہمیشہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں جس انسان کی موت ہوگی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی دنیا سے ختم ہو گیا چلا گیا اب دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا بڑی قیامت دور ہے کب ہے آئے گی اللہ بہتر جاننے والا ہے لیکن چھوٹی قیامتیں تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں مردوں کو کفن دیتے ہیں قبر میں اتارتے ہیں مٹی دیتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ ہمارے لیے نصیحت کے طور پر کافی ہے کہ انسان تیاری کرے موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے جہنم سے اللہ کے غضب سے اللہ کے قابل کی سزا سے بچنے کے لیے انسان تیاری کرے نیک اعمال کرے توحید خالص پر رہے شرک و بدعت اور رسوم و رواج اور خرافات سے انسان دوری اختیار کرے یہ اصل چیز ہے اس لیے قیامت کے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العامین قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کرے گا اور انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جاتا چھوٹی سی نیچے وہ ہڈی باقی رہتی ہے اور اسی کے اندر اللہ ابلامین روح ڈالے گا کیونکہ انسان کا جسم تو فنا ہو جاتا لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے روح باقی رہتی ہے اسی روح کو اسی جسم میں اسی انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ اس روح کو دوبارہ ڈالے گا جو روح میرے ساتھ ہے میرے جسم میں آئے گی قیامت کے دن جو آپ کے ساتھ ہو آپ کے جسم میں آئے گی قیامت کے دن یہ روح نہ انسان کو بھولے گی نہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھولے گا ہر انسان کی روح کو اس کے جسم میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو درندے نے کھا لیا تو ہڈی بھی کھا لیا اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا ظاہر بات ہے یہ جو سوال ہے یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے عام طور پر جو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان میں کمی رہتی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز کو عدم سے وجود میں بخشا ہے ہم بھی پہلے نہیں تھے کچھ نہ ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی نہ ہمارا ہاتھ پاؤں تھا کچھ بھی ہمارا نہیں تھا تو اللہ رب العالمی نے عدم سے وجود بخشا تو دوبارہ عدم سے وجود بخشنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کس چیز کے لیے مشکل ہے شور انسان جس کے جمعہ کے دن دوسری رکعت کے اندر پڑھنا مصنون ہے پہلی آیت یہی ہے حل اتحال انسان ہے ادہر علم ایک انشیا مذکورہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں ہے کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا ہی نہیں عدم تھا کوئی وجود نہیں تھا نہ آسمانوں کا وجود تھا نہ انسانوں کا وجود تھا نہ فرشتوں کا وجود تھا نہ جناتوں کا وجود تھا نہ زمین کا نہ پوری کائنات کا کسی کا وجود نہیں تھا اللہ رب العالمی نے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی باقی بھی نہ رہے تو جب اللہ رب العالمی نے پہلی بار عدم سے پیدا کیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا اب تو روح بھی انسان کی باقی ہے کیونکہ روح تو جانور نہیں کھاتا ہے روح تو انسان کی نکل جاتی ہے جانور کی نکل جاتی ہے اگرچہ جانور نے کسی انسان کو کھا لیا ہو تو اس کے جسم کو کھا سکتا ہے جانور اس کی روح کو نہیں کھا سکتا اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو روح تو موجود ہے پہلے تو روح بھی نہیں تھی اللہ رب العالمین عدم سے روح کو وجود میں بخشا انسان کے وجود کو عدم سے بخشا اللہ رب العالمین نے تو اللہ رب العالمین جب پہلی بار کر چکا ہے تو دوبارہ اس کے لیے کرنا کیا مشکل رہا ہے تو یہ اللہ رب برامین ہے جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے اللہ رب برامین کی عظمتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب البرامین کتنا عظیم ہے اور ہر چیز پر کس طریقے سے قادر ہے اس لیے اس طرح کے سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم قیامت کے لیے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے ہم تیاری کریں یہی اصل مقصد ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اما خلق والانس علیہ عبدن ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنے بات کے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی آپ کو قیامت کے اور سے اللہ کے عذاب اور جہنم اور اس کی سزا سے محفوظ رکھے گی لہذا جو ہمارا اصل مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے میں اس سے پہلے ایک بار مثال دیا تھا آج بھی مجھے مثال یاد آ رہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ موبائل اس موبائل کا جو ایک مقصد تھا بنانے کا ٹیلی فون کرنا یہ اس کا اصل مقصد ہے بعد میں ترقیاں ہوئیں اس کے اندر پوری دنیا اب آ گئی ہے آپ یہیں سے اپنا بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ٹکٹ خرید سکتے ہیں دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں پہلے ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں پہلے صرف اس سے ٹیلی فون ہوتا تھا اور شروع شروع جو موبائل بنا ہے آج سے پچیس تیس سال یا اور بہت سا اور بہت سالوں پہلے سمجھ لیجئے تو چند ہی لوگوں کو انسان فون کر سکتا تھا پھر اس کے اندر کیپیسٹی بڑھائی گئی دس سے پچاس کیا گیا سو کیا گیا دھیرے دھیرے اور ترقیاں ہوتی گئیں اور آج جس حالت میں پہنچ چکا آپ سب اپنے آنکھوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو انسان کی ہتھیلی میں دے دیا گیا ہے سب کچھ کر سکتا ہے موبائل میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے ترقی ہوئی موبائل کی لیکن یہ موبائل بے جان ہے لیکن اپنے مقصد کو آج بھی نہیں بھولا ہے آپ چاہے ٹکٹ بک کر رہے ہوں چاہے آپ جو ہے جو میں بینک میں اکاؤنٹ کھول رہے ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں فیس بک پر ہوں آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں اگر کوئی کال کرتا ہے فوراً آپ کے سامنے نمبر آ جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا تھا یہ اصل چیز ہے اس کو بند کرو اب میرے فون کا جواب دو ٹیلی فون کا یہ موبائل کی بات میں کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ اللہ رب العالمین کی بات کرنا اس مقصد کو انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے چاہے انسان ڈیوٹی میں رہے چاہے انسان خلوت میں رہے چاہے انسان ڈیوٹی میں نہ ہو کسی بھی حالت میں انسان کو کبھی بھی یہ مقصد نہیں بھولنا چاہیے دنیا کا سب سے عظیم جو مقصد ہے ہمارے دنیا میں آنے کا وہ اللہ رب العامن کی عبادت ہے یہ مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے انسان کو اور باقی سارے مقاصد ثانوی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دیگر مقصدوں کو جو ثانوی ہیں اہمیت کے حامل نہیں ہیں ہم نے ان کو بہت بڑا مقصد بنا دیا اس کے لیے انسان پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے لیکن جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کوئی کوشش نہیں کرتا ہے اس لیے آپ دیکھیں انسان نماز نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا نماز کہتا میں تو ڈیوٹی میں ہوں میں تو فلاں کام میں ہوں میں تو فلاں جو ہے یعنی ذمہ داری میں ہوں انسان نماز کو چھوڑ دیتا نماز نہیں پڑھتا انسان حالانکہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کی نماز پڑھنے کی ہے سب سے بڑی ذمہ داری نماز پڑھنے کی ہے کھیل رہا ہے انسان انسان میچ دیکھ رہا ہوتا نماز چھوڑ دیتا نہیں پڑھتا نماز میچ دیکھ رہا کوئی فائدہ اس کا سب وقت کی بربادی کے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے انسان سو رہا ہوتا ہے سو رہا ہے انسان اور نماز کے لیے نہیں انسان جو ہے بیدار ہوتا ہے کیوں اس لیے اس کے سامنے دنیا کا بڑا مقصد نہیں رہ گیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو انسان کو اس مقصد کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اگر یہ مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عقاب سے اور اس کی سزا سے بچا سکتے ہیں اسی لیے قیامت کے ہولناکیاں آپ کے سامنے مصنف نے بیان کیے ہیں اور بھی آگے بیان ہوتی رہیں گی اب آئیے کتاب پڑھتے ہیں کتاب کے اندر مصنف فرماتے رحمتہ اللہ علیہ فیقوب من قبور رب العالبین خفاتن عوراتن غرلا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قبروں کا ذکر اغلب کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے ورنہ جو قبر میں دفن نہ کیا گیا وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا سب کی روحیں ان کے جسم کے اندر چلی جائیں گی اللہ پہلے جسم کو پیدا کرے گا بنائے گا اس کے بعد روحیں پھونکی جائیں گی اور ہر روح خطا نہیں کرے گی غلطی نہیں کرے گی اس روح کا جو جسم تھا دنیا میں اسی جسم کے اندر روح ہو جائے گی قیامت کے دن بھی تو سب لوگ اپنے رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے تو یہاں قبر خبر جو کہا گیا اغلب کی بنیاد پر کیونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے ورنہ جو بھی مر گیا وہ قبر کے مرحلے میں داخل ہو گیا اسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے اسے برزق کی زندگی کہا جاتا ہے جو بھی مر گیا وہ زندگی کے اندر چلا گیا چاہے اسے زمین میں دفن کیا جائے یا اسے جلا دیا جائے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کیا گیا ہو وہ قبر کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کیسے کھڑے ہوں گے حفاط ننگے بدن ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور حدیث کے اندر آتا کہ سب سے پہلا جس ذات کو یا جس شخص کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی ذات مبارکہ ہوگی سب سے پہلے ان کو کپڑا پہنایا جائے گا جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے تو لوگ ننگے بدن اور اورات اور ننگے پاؤں وفات کہتے ہیں ننگے پاؤں کو یعنی ان کے پاؤں میں چپل جوتے کچھ نہیں ہوں گے اور انسان کا جسم ننگا ہوگا گرلن غیر مختون یعنی ختنہ نہیں کیا ہوگا انسان کا جیسا کہ اللہ ابام نے خود فرمایا کما بدانا اول نو عید و ادن علینہ انا کنا فائلین اللہ رب الامی نے ہماری کیسی پیدائش کی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مختون پیدا ہوتا ہے انسان غیر مختون پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کا ختنہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کچھ چیزیں بہت زیادہ مشہور ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں میں سے ایک یہ کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اور اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے آپ کا خطرہ نہیں کیا گیا باتیں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلاۃ والسلام اسی سال کی عمر میں ان کا ختنہ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور اس طریقے سے یہ ختنہ کیا ہے یہ یہ واجب ہے مردوں کے حق میں اور یہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب غیر مختون پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ان کا خطرہ کیا جاتا ہے کوئی مختون بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا پہلے سے خطرہ کر دیا گیا پیدا جیسے کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہی سنت ہے اور یہی لوگوں کی عام خلقت ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو غیر مختون پیدا کرتا ہے تو غلن معنی ہوتے ہیں غیر مختون اللہ نے جیسے پہلے پیدا کیا ویسے ہی انسان دوبارہ ہو جائے گا وہ جو انسان کے شرمگاہ سے جو حصہ کاٹ دیا جاتا ہے وہ بھی آ کر کے جڑ جائے گا اس کے ساتھ وہ جز بھی جیسے اللہ رب نے پہلی بار پیدا کیا اسی طریقے سے انسان دوبارہ اللہ رب الامن کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ رب الامن کے ارشاد خیف سور من فی السماوات من فی الارض اللہ من شاء اللہ تم فی ہے فعیدہ ہم قیام درون کی سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے اللہ منشاء اللہ ہاں جس کو اللہ ابامن چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا سم منخافی ہے اخرا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فعیدہ ہوں قیام یندرون پھر سب کے سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے دیکھنے لگیں گے اپنی اپنی قبروں سے سب کھڑے ہو جائیں گے اللہ ابامن کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اللہ اللہ کا انہوں مبعثون لیومن یوم یقوم الناس رب العالمین کیا لوگوں کو یقین نہیں رہ گیا ہے کہ وہ سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے بہت بڑا دن ہے جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا کیونکہ پوری دنیا حاضر ہوگی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے سارے لوگ ایک وقت دنیا کے اندر نہیں پائے جاتے کتنے لوگ تو مر چکے کتنے لوگ بھی پیدا ہونا باقی ہے لیکن وہ جو دن ہوگا دنیا کا سب سے بڑا دن ہوگا کیوں اس لیے کہ اس دن ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سب لوگوں کو اللہ ابامن اکٹھا کرے گا ایک وقت میں ایک ساتھ میں ہست آدم سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو اللہ وہاں پر اکٹھا کرے گا میدان محشر میں یہ عموماً عظیم بہت بڑا دن ہے وہ حساب و کتاب کا دن اتنا بڑا دن ہوگا کہ یہ آدمی بھاگے گا ایک دوسرے سے یوم المر و خی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وہ ابھی اپنی ماں سے اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے بھاگے گا لیکن یوم ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی بھاگیں گے کہیں مدد کے لیے نہ ہم کو پکار لیں والد صاحب ہیں بیوی ہے بہن ہے بھائی ہے کہیں ان کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی اس لیے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور اس طریقے سے لوگ بھاگتے ہوں گے ایک دوسرے سے یہ منظر ہوگا میرے بھائیوں قیامت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ رحم اللہ کے سوال کیا کہ جب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے تو نبی نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا اتنی پریشانی میں لوگ ہوں گے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی کسی چیز کی اپنی سے فکر ہوگی انسان اگر بھوک سے ڈھال ہو اور اس پیاس سے اس کا حلق اور اس کی زبان اس کا دل سوکھ رہا ہو اور اس طریقے سے انتہائی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہو دنیا کی حسین و جمیل عورت کھڑی کر دیں اس کے سامنے ننگی اس کی نگاہ اس کی طرف نہیں جائے گی اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی آپ نے دیکھا کورونا کا منظر چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب رہا ہو سزا رہی ہو یا لوگوں کو اپنے بنائے ہوا کرونا رہا ہو جو بھی رہا ہو ایک سزا تھی ایک قیامت تھی ایک عقاب تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں کسی کو کروڑوں دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس اور اس کو کرونا جاؤ اسے سلام کر کے آؤ اسے مسافہ کر کے آؤ اسے معانقہ کر کے آؤ اسے گردر ملا کر کے آؤ کوئی تانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا باپ کی لاش پڑی ہوئی بیٹا جانے کے لیے قریب تیار نہیں ہے یہ صورت حال تھی سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں دنیا میں اللہ ابامن ساری چیزیں دکھاتا ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں اور بہت آسان ہو گیا ہے قیامت کے منظر کو سمجھنا کہ دنیا میں اس طریقے سے منظر آتا ہے کوئی انسان موت کی سے گھرا ہوا ہو اور انتہائی اب اس کے سامنے موت کھڑی ہے تو وہ صرف کیا سوچے گا اپنی جان بچانے کی سوچے گا اور دنیا کی کوئی شہوت کوئی گھر کوئی محل کوئی مال کوئی دولت کوئی گاڑی اس کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگی ابھی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا پاکستان کے اندر کی وہ فیملی پورے کے پورے بہے گئے بےچارے اب ان کے سامنے ان کو کیا رہا ہوگا کہ بھئی ہماری جان بچ جائے سب سے بڑی بات ہماری اور اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے بہت اکثر ملکوں کے اندر جب سیلاب آتا ہے جب پریشانی آتی ہے اس طریقے سے انسان اپنی جان کی فکر میں لگا رہتا ہے وہاں کچھ نہیں دیکھتا کہ مجھے محل چاہیے مجھے باڑی چاہیے مجھے جو ہے منصب چاہیے مجھے بیوی چاہیے کوئی انسان کوئی کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان کو صرف اور صرف اپنی جان کی فکر ہوتی بس اپنی جان انسان بچانا چاہتا ہے تو قیامت کا دن معاملہ یہی ہوگا ہمارے نبی فرما عائشہ معاملہ بہت سخت ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کا بھی آپ ملاحظہ کیجیے ان کی غیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت کے دن کے بارے میں بھی سوال کر بیٹھی کہ یہ سب ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے والے ہوں گے ہمارے کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کتنی غیرت مند تھی کتنی پاک دامن تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے قیامت کے وقت سے بھی اور قیامت کے ہولاکیوں سے بھی ہمارے بھی سوال کیا کہ ایسا اگر ہوگا سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کتنے یعنی حیا اور شرم کا معاملہ ہوگا وہاں پر ہمارے میرا کہ نہیں معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھا سب کو دیکھے گا سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی اپنی جان بچانے والے ہوں گے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان نقم ملاق ربی کم تم سب کے سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو اور دوسرے الفاظ کے اندر ہے کہ یا ان نقم محشورون اے لوگوں تم سب کے سب اکٹھا کیے جاؤ گے الا رب اپنے رب کے پاس خفاتن ننگے پاؤں اوراتن ننگے بدن برلن غیر مختون خطرہ نہیں کسی کا ہوگا پھر ہمارے بن اسعد کی تلاوت کی کما بدا نہ اول خلق نعید عید علینا انا فاعلین کہ جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ایسے تم کو لوٹائیں گی ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں تو انسان اسی طریقے سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس طریقے سے انسان کی ولادت ہوئی ہے غیر مختون کی حالت میں اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تدن شمس لوگ اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو سورج ہوگا ان کے بہت ہی قریب آ جائے گا ان کے بہت قریب آ جائے گا یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ ایک میل یا دو میل کے قریب ہوگا ایک میل یا دو میل کے قریب ہوگا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا صحیح مسلم کروائے تھے یہ داکان یوم القیام جب قیامت کا دن ہوگا ادنیتی شمس و من العباد سورج کو بندوں کے قریب کر دیا جائے گا بہت قریب حتیٰ تکون قدر میلن او میلین یہاں تک کہ وہ ایک میل یا دو میل کے برابر ہو کے قریب ہو جائے گا اس حدیث کے جو راوی وہ فرماتے ہیں کہ میل سے مراد یا تو مسافت والی میل ہے یا تو سرما دانی کے اندر جو سلائی ڈالی جاتی ہے وہ میل مراد ہے فرماتے ہیں کہ اس میل سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں معلوم اس میل سے مسافت والی میل بھی مراد ہو سکتی ہے اور وہ میل بھی کیونکہ عربی زبان کے اندر جو سلائی ہوتی ہے جو سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے اور جسے انسان اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں میل ہی کہا جاتا ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا میل مراد ہے چلے سرمے دانی والی سلائی کے علاوہ اگر ہم میل مراد لے جو مسافت والی میل ہے آج سورج ہم سے کتنی دوری پر واقع ہے لیکن جب سخت گرمی ہوتی ہے تو انسان ایک منٹ بھی سورج کی گرمی میں نہیں رہ پاتا ہے اتنی دوری کے ہونے کے باوجود بھی جب ایک میل یا دو میل کے قریب ہوگا تب کتنا سخت منظر ہوگا کتنا خطرناک منظر ہوگا لوگ کس طریقے سے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے فیقون قدر اعمال ہی فی عارت لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں کے اندر ہوں گے ہم یا خدلا اقبئی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی جو دونوں پٹلیاں ہیں پلیوں کے برابر وہ پسینے کے اندر ہوں گے امن عمد رقبتئی اور کچھ ایسے ہوں گے جو دونوں گھٹنوں کے برابر پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے ہم اومن عمیا خدبئی اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کمر تک جن کا پسینہ پہنچ رہا ہوگا ہم میں اومن الجامہ اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مکمل طور پر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے منہ تک لجام کہتے ہیں لگام کو لگام کہاں لگائی جاتی ہے گھوڑے کی زین اس کے منہ میں تو اس طریقے سے پسینہ بھی انسان کے منہ تک ہوگا یعنی اس کی صرف آنکھ نظر آ رہی ہوگی اور اس کا منہ وغیرہ سب کچھ پسینے سے شرابار ہوگا شرابور ہوگا ڈوبا ہوا ہوگا تو لوگوں کی حالت ہوگی ایک تو اعمال جس کے جتنے اچھے ہوں گے اسی کے مطابق اس کے پاس پسینہ کم ہوگا اور پھر اوپر سے سورج کی شدت اور گرمی بھی ہوگی اور پھر سارے لوگوں کا ایک وقت میں یہ جگہ اکٹھا ہونا آپ دیکھیے اگر کچھ لوگ اگر جہاں لوگ زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں ہر انسان کے جسم سے حرارت ہوتی ہے کتنی گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا ایسی صورت میں کتنی گرمی ہوگی کیا منظر ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان ہولناک مناظر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے تو اس طریقے سے یہ جو سورج ہوگا انتہائی قریب ہوگا ایک میل یا دو میل کے قریب ہوگا اور پھر انسان اپنے اعمال کی بدولت اس طریقے سے جس کے پاکستان عمل ہوگا اسی کے مطابق وہ پسینے کے اندر ہوگا کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جن کو اللہ سایہ نصیب فرمائے گا ان میں تو انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں یہ وہ نیک لوگ ہیں معزد اور مقرب ہستیاں ہیں جن کو اللہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا انہی میں سے ایک حدیث امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں کو بیان کیا سب اللہ فی اتوی یوم سات قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سایہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں سلب صالحین کے تین اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے جیسا کہ کچھ حدیثوں کے اندر ذل العرش عرش کے سایہ کا ذکر آتا ہے اور وہ حدیث ہاں درجے کی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کا سایہ مراد ہے اور جمہور علماء کا اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے عرش سے کوئی بڑی مخلوق نہیں ہے اور اس عرش کے نیچے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے اللہ ان کو سایہ نصیب فرمائے گا تو یہ قول تو جمہور علماء اور سلب سارین کے ہی ہے کہ یہاں ذل سے مراد عرش کا سایہ ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں اللہ العالمین کا سایہ مراد ہے کہ اللہ کا سایہ ہوگا اور اس کے قائرین میں سے سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے وہ کہتے تھے کہ حدیثوں میں ذلہو کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ لہذا ہمیں اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیفیت اللہ کو معلوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں دو لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں ہمیں کیفیت معلوم نہیں اللہ عرش پر مستوی ہے کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو کیفیت اللہ کے حوالے کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ کا سایہ مراد یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ اس بات کے قائل تھے تیسرا قول یہ ہے جو شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ پیدا کرے گا غمام کی شکل میں بدلی کی شکل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور سائے کے نیچے لوگ ہوں گے یہ شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے اس کتاب کی شرح میں بھی بات بیان کی ہے اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سایہ سے مراد نہ اللہ کا سایہ نہ عرش کا سایہ ہے بلکہ ہم مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ پیدا کرے گا جیسے بدلیاں ہوتی ہیں اور بدلیوں کا سایہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلیاں یا سایہ پیدا کرے گا اور اس کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دے گا تو یہ تین اقوال صلب صحیح کے علماء کے اللہ تعالیٰ کے سائے کے تعلق سے یا قیامت کے دن سائے کے تعلق سے ہیں تو اللہ کے سر فرماتے سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اربامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ دے گا سب سے پہلے امام العادل منصف اور عدل پرور بادشاہ عدل انصاف کرنے والا بادشاہ یہ سب سے پہلا شخص ہوگا جن کو اللہ ابراہین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور یہاں امام سے مراد صرف حکمراں نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے جس کی بات لوگ مانتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ بھی حاکم ہیں آپ باپ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر کا حاکم ہے وہ بھی اگر عدل کرتا ہے بچوں کے درمیان بیوی کے درمیان سب کے درمیان عدل انصاف سے کام لیتا ہے وہ بھی اس کے ضمن میں داخل ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے تو صرف حکمراں نہیں مراد ہے جو کسی ملک کو چلانے والا بادشاہ وہ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ شخص کے اندر داخل ہے اس اللہ کے سرکدی سے کل کل لکم مسعل الرعیت ہی ہر شخص رائی ہے نگہبان ہے ذمہ دار ہے حاکم ہے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ول امام امام جو حکمراں ہے وہ بھی رائی ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا رعایا کے بارے میں ورج الرائن فی بیتی ہی آدمی اپنے گھر کا رائی ہے ذمہ دار ہے وہ اس کے سوال کیا جائے گا ولمر اترائی تنفی زوجہ اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی رائیا ہے وہ بھی گھر کی ملکہ اور رانی ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا والخادم جو خادم ہے نوکر ہے اپنے مالک سے اس کے کے ماتحت رہنے والا اس سے بھی وہ بھی رائی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو ان ذمہ داریوں سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا تو علماء نے بیان کیا کہ صرف حکمراں کے لیے نہیں ہے یہ بلکہ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا کوئی بھی منصب اور اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں لہذا گھر کا ذمہ دار بھی شامل ہے کمپنی کا ذمہ دار شامل ہے ملک کا سربراہ شامل ہے یا اس طریقے تنظیم کا ذمہ دار شامل ہے جو بھی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل انصاف سے انسان کو کام لینا چاہیے وہ سب کے سب اس کے ذمن میں آتے ہیں اگر عدل انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ دے گا اور دوسرا وہ وہ شاب النشافی عبادت اللہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی ہو نوجوان کیونکہ نماز نوجوانی کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے جذبات پر کنٹرول کرنا شہبت پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت اگر انسان نے اپنی جوانی محفوظ کر لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کو محفوظ رکھے گا عذاب سے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان جوانی کی حفاظت کرے جو انسان کی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں بھی بطور خاص سوال ہوگا عمر کے بارے میں سوال ہوگا جوانی عمر میں جوانی آ جاتی ہے لیکن ہمارے نبی نے اس کی اہمیت کے پیش نظر جوانی کو الگ سے بیان کیا کہ جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کیونکہ انسان جو جوان رہتا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس شہوت ہے اس کے پاس قدرت ہے اللہ نے دے رکھی ہے جو چاہے جو کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا وہ شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کے بعد میں جس کی نشو و نما ہوئی پرورش ہوئی اللہ کی عبادت میں اس نے زندگی گزاری نبی کے اطاعت میں زندگی گزاری نافرمانیوں سے بے حیائی اور فحاشیوں سے اس نے دوری اختیار کی تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا ورج الزک اللہ حالین ففاظ و تیسرا وہ بنتا ہوگا جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا خلوت میں اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خلوت میں اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جنت کو یاد کیا جہنم کو یاد کیا قبر اور قیامت کے ہولاک مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے آگے سختیاں اس نے پڑھی سنی دیکھی پڑھی اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرے گا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ جو مسلمان ملک کی سرحد کے حفاظ کرتی ہے اور دوسری وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے ان دو آنکھوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم سے محفوظ رکھے گا جہنم کے عذاب اور آگ سے محفوظ رکھے گا تو اللہ کے سر حدیث سورج الزک اللہ حال عال عینہ خلوت میں اس نے اللہ ابام کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں رونے لگی تو اللہ ابام اسے بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا ورج الق القم المساجد چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ کے گھر سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے انسان اپنے گھر سے کتنی محبت کرتا ہے ہے نا انسان اپنے گھر جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے اپنے گھر میں اپنے وطن جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہے انسان کو سکون ملتا ہے کتنی محبت ہوتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے گھر سے اس سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم مسجدوں کو اللہ کے گھر کو جیل سمجھتے ہیں امام سلام پھیرتا ہے مکمل سلام نہیں ہوتا لوگ مسجدوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ جمعہ کے دن دیکھیے کچھ لوگ تو اتنا آخری وقت میں آتے ہیں ادھر جمعہ کا خطبہ ختم ہوا جماعت کھڑی ہوئی جماعت میں آ کر کے شامل ہوئے سلام پھیرا اللہ اکبر استخر اللہ بھی شاید نہیں کہہ پاتے اور کھڑے ہو کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے اس قدر انسان کو گرا گزرتا ہے مسجد کے اندر رہنا اس قدر گرا گزرتا ہے انسان ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا ہے پانچ وقت مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے ایک نماز میں دس منٹ لگتا ہے انسان کا پچاس منٹ پوری پانچ نمازوں میں پچاس منٹ بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے مسجد کے اندر رہنا انسان سوچتا کم مسجد سے بھاگے کم مسجد سے بھاگے اگر تھوڑا خطبہ لمبا ہو گیا تو امام کو انسان کوسنا شروع کر دیتا ہے وہی شخص جو چائے خانے میں ہوٹلوں میں گھنٹوں برباد کر دیتا ہے اپنا وقت گھنٹوں برباد کر دیتا ہے غیبت میں خوری میں لیانی باتوں میں موبائل پہ بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھا موبائل میں کچھ نہیں خالی چیٹنگ کر رہا ہے فیس بک پر خالی چیزیں دیکھ رہا ہے اپنا سارا وقت برباد کر دیتا ہے گھنٹوں گھنٹوں برباد کر دیتا ہے گھنٹوں انسان موبائل میں اور ہوٹل کھانے میں چاوا اور کھیل کود میں انسان برباد کر دیتا ہے اس کو وقت کی قدر نہیں سمجھ میں آتی لیکن جب امام دو منٹ خطبہ زیادہ کر دیے تھوڑا سجدہ لمبا ہو گیا نماز لمبی ہوگی امام صاحب کو آ کر کے آپ نے لمبا سجدہ کر دیا آج آج آپ نے لمبی نماز پڑھا دی آ کر کے امام کو وقت کی قدر کی تلقین کرتا ہے وقت کی حفاظت اور پابندی کی تلقین کرتا ہے وہی شخص جو اپنا کئی کئی گھنٹے کھیل میں لیا باتوں میں کھانے پینے میں اشراف میں فضول خرچی میں لاہو میں کھیل کود میں انسان گزار دیتا ہے وہ انسان جو اللہ کی عبادت میں جو وقت گزرتا ہے خطبے میں خطبے کو اللہ کا ذکر کہا گیا اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے آؤ دوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ تین تین گھنٹے فلم دیکھتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کو آدھا گھنٹہ خطبہ ہے دو منٹ زیادہ ہو گیا بہت لمبا وقت ہو گیا تین گھنٹہ بیٹھ کر کے دیکھتا آنکھیں بدھی رکھتی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے کہ کوئی سین مس نہ ہونے پائے اس طریقے سے دیکھتا ہے انسان فلم یہ صورتحال ہے گانا اتنے غور سے سنتا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا پیچھے اس کو نیند نہیں آتی ہے لیکن درس میں نیند آ جاتی ہے اس کو وہاں نہیں نیند آتی اس کو کیونکہ گناہ کرواتا شیطان ہاں کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی ایک ایک پل تم تمہیں یاد ہونا چاہیے جی ہاں اس طریقے سے تین تین گھنٹے انسان فلم دیکھتا ہے اس کو نہیں لگتا کہ وقت برباد ہو رہا ہے دو منٹ خطبہ زیادہ ہو گیا دو منٹ نماز زیادہ پڑھا دیا جو ہے سجدہ لمبا ہو گیا آ کر کے انسان شکایت کرتا ہے آپ لمبی نماز پڑھاتے ہیں لمبا سجدہ کرتے تھوڑا مختصر کر دیجئے جی ہاں سوچئے کیا صورت حال ہوگی آج مسلمانوں کی اللہ المستان تو اللہ کے سب ہے کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو مسجد سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے جاتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا مسجد میں جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے نماز پڑھیں گے جماعت سے قرآن کی تلاوت کریں گے ذکر و اذکار کریں گے یہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے دل لگا ہونا چاہے مسجد کے اندر آج ہمارا دل مسجدوں سے اچاٹ ہو گیا ہے حالانکہ پوری دنیا میں سب سے بہتر جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں آپ دیکھیے بازار میں انسان رمضان میں دیکھیے شب قدر ہے انسان شاپنگ میں اور جو ہے مارکیٹنگ میں جا کر کے انسان کتنا وقت برباد کرتا ہے شاپنگ کرتا رہتا ہے شب قدر میں اور راتوں کو نہیں جاگتا ہے وہ جبکہ سب سے بری جگہیں بازار ہیں انسان جائے ضرورت کی چیز لے کر کے چلا ہے لیکن انسان وہاں سب سے زیادہ اپنا وقت جا کر کے گزارتا ہے بازاروں میں اور جہاں گزارنا چاہیے اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجدوں میں جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے انسان کو راحت ملتی ہے اور جس کو آباد کرنا اہلی ایمان کی دلیل ہے ان نمایا امر مساجد اللہ من من اب اللہ علیہ آخر مسجدوں کو آباد وہ کرتے جن کا اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہوتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے ایک ہے مسجد کی تعمیر مسجد بنانا مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا یہ بہت زیادہ عجر و ثواب کا کام ہے دوسرا مسجد کو مانوی آباد اللہ کے ذکر سے نماز سے قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا اور یہ بہت بڑی آبادی ہے یہ آپ مسجد بنا دیں کوئی نماز پڑھنے نہ آئے کیا فائدہ مسجد بنا کر کے تو اصل جو آباد ہے مسجد کا وہ مانوی آباد کی نماز جمعہ ذکر اور قرآن کی تلاوت ذکر و اسکار دینی دروس محاذرات تقریریں اس میں حاضری سننا یہ تمام چیزیں جو ہے معنوی تعمیر ہے معنوی عمارت ہے مسجدوں کی تو دونوں یہاں پر مراد ہیں تو اللہ کے بات ہے کہ ایک ایسا جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو اور رج اللہ نے تحاب باف اللہ اور دو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے محبت ان کا مقصد دنیا نہیں ہے کہ ان سے ہمیں دنیا مل رہی ہے ہماری ہماری جنسی تسکین ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کو لذت مل رہی ہے سرور مل رہا ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں اللہ کے لیے ان سے جڑنا اللہ رب العامن کے اللہ کے لیے محبت اور اللہ رب العامن کے لیے دشمنی یہ اسلام کی مضبوط بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ انسان اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے اور ایسے شخص کو اللہ رب العامن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور جوان باف اللہ جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی دنیا کے لیے نہیں کہ آپ کو دنیا فراہم کرتا تو اس لیے آپ اسے محبت کرتے ہیں وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو مشرق ہے کافر ہے منافق ہے بے نمازی ہے اور اس طریقے سے دین سے دور رہنے والا مذاق اڑانے والا دین کا شریعت کا لیکن آپ اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے دنیا کے لیے کام آتا ہے وہ آپ کی دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے وہ اس لیے آپ اسے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت جس انسان کے پاس جتنی زیادہ دینداری ہوگی جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا ہی انسان کو اس سے محبت ہونی چاہیے اور جتنا اس کے اندر دین سے دوری ہے نفرت ہے اتنی نفرت ہونی چاہیے انسان سے اس کے بدعمالیوں سے نفرت ہونی چاہیے جی ہاں تو انسان اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا ورجن الدعت ہو ذات امراۃ الزات سبین و جمال ان خاف اللہ کسی عورت نے جو انتہائی خوبصورت ہے منصب والی ہے اس نے اسے بے کے لیے فحاشی کے لیے بلایا اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے خلوت ہے تنہائی ہے وہ دونوں ہیں کوئی اور نہیں ہے رات ہے تنہائی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے تو اللہ ابراہن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ بہت بہت بڑا ایمان کی یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی انسان کے لیے جو متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آج صورتحال یہ کہ ہم موبائل پر تصویریں دیکھنے سے گریز نہیں کرتے کہ کوئی جو ہے تصویر نظر کے سامنے سے گزر جائے نا عدملہ آنکھ کا ذنا اس قدر عام ہو کے جب سے موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا تو انسان اگر واقعتاً اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو اگر اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو عزیز مصر کی بیوی انتہائی جمیل و حسین خوبصورت اور عزیز مصر کی بیوی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو منصب کی عورت کسی اونچے منصب پر فائز ہو اس کی طرف انسان کا دل رلچاتا ہے چاہے اس کے اندر خوبصورتی ہو نہ ہو لیکن انسان اگر عورت اگر انتہائی اونچے منصب پر ہے انتہائی اونچے منصب پر فائز ہے تو انسان کا دل ادھر لگ جاتا ہے اس کے منصب کی بنیاد پر اور دوسرے خوبصورتی بھی اس کے ساتھ ہے خوبصورتی بھی اس کے ساتھ ہے دو چیزیں ہوتی جو انسان کو شہبت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں ایک تو منصب اور دوسرے عورت کی خوبصورتی اس کا حسن و جمال یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کی طرف لے جانے والی ہوتی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اللہ کا خوف ہونے کو مجھے کہتا ہے کہ انی خاف اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے نبی نے کا ایک واقعہ بیان کیا تینوں کہیں تین آدمی تھے کہیں جا رہے تھے اور آندھی آئی طوفان آیا بارش زوردار ہوئی کسی غار کے کسی خوہ میں انہوں نے پناہ لے لی اور اس کے بعد پناہ لیتے ہی آندھی اور طوفان ایک چٹان نے آ کر کے راستہ بند کر دیا غار کا منہ بند کر دیا اب وہ تینوں اندر پھنس گئے وہاں کوئی نہیں ان کی مدد کرنے والا اب ان تینوں نے اپنے پہ نیک اعمال یاد کیے انہیں میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کو اپنے چچا کی لڑکی سے بے حد محبت تھی اور اس کے ساتھ فحاشی کرنے کے لیے بار بار سوچتا تھا لیکن عورت نیک تھی دیندار تھی خاتون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ بھک بری اور فقر و فاقہ کا وقت آیا اور اس کے ماں باپ اس کی نگاہوں کے سامنے فاقہ کر رہے تھے تو اس کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی تو وہ اور اس کا جو چچا داد بھائی تھا مالدار تھا اس کے پاس گئی اور اس نے کہا مجھے اپنے ماں باپ کی جان بچانا ہے اور میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے جسم کا سودا بھی کر سکتی ہوں اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے دونوں خلوت میں ہوئے تنہائی میں ہوئے اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم یہ چیز کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ حلال قرار دیا میرے ساتھ شادی کر لو میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی یہ چیز یہ نصیحت عین وقت پر اس کے کام آ گئی اس کے اندر اثر کر گئی اور وہ بھی ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے اور یہ کام سے باز آ گیا نکاح کیا اور حلال طریقے سے اس نے اپنی شہبت کو پوری کیا تو اللہ ہربلامین نے غار کے راستے غار سے چٹان کو ہٹا دیا تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے تو یہ جوانی کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے بڑی آزمائش ہوتی جوان لوگوں کے لیے اگر جوانی میں انسان نے اللہ کی عبادت کر لی اور اس طریقے کاموں سے بدعمالیوں سے انسان نے اپنے آپ کی حفاظت کر لی تو اللہ رب العالمین اس کو اسی طریقے سے قیامت کے دن بہترین بدلاتا فرمائے گا اس نے دنیا میں اللہ کے لیے چھوڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس سے بہتر بدلاتا فرمائے گا اللہ کے سلک حدیث جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو اسے بہتر بدلاتا فرماتا ہے دنیا کی حسین و جمیل عورت اس نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حور نصیب فرمائے گا جو دنیا کی تمام خوبصورت عورتوں سے بہتر اور خوبصورت ہوں گی یہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس کا بہتر بدلاتا فرمائے گا تو اللہ کے سرو ماتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت نے حسین و جمیل اور منصب والی بھی ہے اس نے دعوت دے گناہ دی لیکن اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ رک گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ساتواں وہ بندہ ہوگا جس نے ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ صدقہ کیا اس نے اور اتنی رازداری کے ساتھ دائیں ہاتھ سے خرچہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کسی کو نہیں اس نے بتایا رازداری کے ساتھ کسی کو اس نے اطلاع نہیں دیا صدقے کے اندر اصل یہی ہے کہ انسان رازداری کے ساتھ صدقہ کرے یہی اصل ہے صدقے کے اندر لیکن ضرورت کے تحت انسان صدقے کو بتا بھی سکتا ہے ظاہر بھی کر سکتا ہے اگر ضرورت ہے تو ورنہ اصل کیا ہے انسان کو چھپا کر کے دینا یہی اصل چیز ہے کہ انسان صدقہ تو خیرات کو چھپا کر کے دے تو اس نے اس قدر چھپا کر کے دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی اسی لیے ہمارے صلب سالین کہا کرتے تھے کہ انسان کے پاس ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جن نیکیوں کا علم اسے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو اس کے قریبی لوگوں کا بھی نہ ہو نہ اس کی بیوی کا ہو نہ اس کے بال بچوں کو ہو نہ اس کے ماں باپ کو ہو کسی کو اس کو خبر نہ ہو اس کے پاس ایسی نیکیاں ہونی چاہیے اور اسے ہزاروں مثالیں تاریخ کے صفحات ملیں گی آپ کو تاریخ کے صفحات کے اندر جی کہ وہ کس طریقے چھپ کر کے اللہ ابامن کی نیکیاں کرتے تھے جس طریقے سے انسان نیکیوں گناہوں کو چھپاتا ہے اس اس سے کہیں زیادہ انسان کو بھی نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے یہ نیکیاں چھپائی جائیں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا بہت سے لمافی صدور ساری نیکیاں سب کچھ گناہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے وہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی آج دنیا کے اندر مخفی اللہ کی رحمت ہے یہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہمارے اوپر کہ اگر ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو کوئی آدمی کسی سے ملاقات نہ کرے یہ صورتحال ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا اگر ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں کہ ہم خلوت میں تنہائی میں کتنا گناہ کرتے ہیں جوانی میں کتنا ہم نے گناہ کیا اگر یہ معلوم ہو جائے اسے لوگوں کو تو ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی شکت کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے اپنا چہرہ دکھا سکیں یہ اللہ رب العامین کی رحمت اللہ سے تیر ہے ایوب کو چھاپ ڈھاکنے والا ایوب کو ڈھاکنے والا کہ اللہ تعالیٰ ایوب کو ڈھاک دیتا ہے دنیا میں اللہ نے ڈھاک دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈھاکے گا تو اس طریقے سے اللہ کے صرف میں کہ جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی اتنی رازداری کے ساتھ اسے صدقہ کیا تو ہمارے جو دفتر تیار ہو رہا ہے ہمارے دفتروں کے اندر ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جن کا علم کسی کو نہ ہو آپ کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو یا جسے آپ جس کے ساتھ کرتے ہیں اس کو اس کا علم ہو اور اس کو بھی کہیں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے یہ آپ کے ساتھ ہی نیکی کی ہے لیکن آج ہمارا حال تو اس کے برعکس ہے ہم کرتے کم ہیں شور زیادہ مچاتے ہیں اللہ کو ہار زیادہ کرتے ہیں زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کوئی نیکی کرتے ہیں ہم خاموش رہی نہیں سکتے ہیں جب تک انسان بتا نہ دے اس کو چین ہی نہیں آتا ہے اس کو سکون ہی نہیں ملتا ہے جب تک بتا نہ دے کہ ہم نے فلاں کو یہ مدد کی فلاں کو ہم نے اتنا پیسہ دیا فلاں کو یہ ہم نے کر دیا اس کو سکون ہی نہیں آتا ہم جب تک وہ بتا نہ دے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ لوگ اس کے اس نیک امال کا بدلا دینے والے نیک امال کا بدلہ اور رب العالمین دے گا جس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے جو ہمارے سینے کے راز سے بھی واقف ہے ہم اللہ کو بتائیں نہ بتائیں اللہ رب العالمین آپ کے خرچ کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے پچاس ہزار سال پہلے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں لکھ دی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی تو صدقات و خیرات کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کرے رازداری کے ساتھ کرے لوگوں کے سامنے لوگ اس کو ظاہر نہ کرے ہاں اگر ضرورت ہو تو کبھی کبھی انسان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے جیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک وفد آیا تو آپ نے اعلان کیا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے سب لے کر کے آئے آپ نے سب سے سوال کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے سب سے آپ نے سوال کیا بتایا سب نے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا وہاں ضرورت تھی تاکہ زیادہ زیادہ ان کی مدد کی جائے کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے مدرسے کی یتیم خانے کی تعمیر ہو رہی ہے خیر کا کام ہو رہا ہے آپ کے اعلان کرنے سے لوگوں کا جذبہ بڑھے گا اگر آپ کا مقصد ریا کاری ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے اگر مقصد ریا کاری ہے بتانا تو وہاں بھی جائز نہیں ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے آپ کے اللہ کے درمیان ہے انسان اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کہ انسان کا جذبہ ہوگا شوق بڑھے گا اللہ کی راہ میں زیادہ دے گا ایسے موقع پر انسان کو اگر جو ہے بتانا چاہیے تاکہ اللہ کے خیر کا کام ہو لیکن عام طور پر صدقات و خیرات کے اندر اصل رازداری ہے تو آپ دیکھیے سات قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوا ہے یہ چیزیں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں چاہے امام عادل ہو چاہے نوجوان جس کی اللہ کی بات میں زندگی گزری ہو چاہے اللہ کا ذکر سے اس کی آنکھیں بے پڑنے والی ہوں خلوت میں جس نے اللہ کا ذکر کیا یا جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے لگی لگا ہوا ہو یا اس طریقے دو آپس میں محبت کرنے والے یا خلوت میں فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے والا یا صدقات و خیرات کرنے والا خاموشی کے ساتھ ان تمام ساتھ جو قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوا اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اسی لیے متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا المطقین جنت کن کے لیے بنائے گی متقیوں کے لیے بنائے گی تقوا ہے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا امام ہے بادشاہ ہے سربراہ ہے عدل کرنے پر کون سی چیز اس کو مجبور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ظلم بھی کر سکتا ہے وہ ایک حکم دے گا ظلم ہو جائے گا اس کے سارے وزرا تیار ہیں کارندے اس کے تیار ہیں لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا وہ کر رہا ہے نوجوان ہے کر سکتا ہے تنہائی خلوت ہے طاقت بھی اس کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ جس رب نے ہم کو طاقت دی ہے اسی رب کے سامنے ہم کو ایک دن حاضر ہونا ہے اور اس کا ہم کو حساب دینا ہے ایک ایک چیز کا ہم کو حساب دینا ہے جس رب نے ہم کو طاقت دی ہے یہ شور اور احساس انسان کے اندر تو یہ سب تقوا ہے انسان کے اندر جو سب کے اندر قدر مشترک ہے تو یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ابلابن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں تو سات لوگوں کو بیان کیا گیا بعض علماء نے بیان کیا تقریباً بیس قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دیا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اسی میں اللہ رب العالمین کی جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ رب العامین کے لیے جا کر کے کسی کی زیارت کرنے والے آپ کسی بھائی سے ملنے کے لیے گئے دنیا کے لیے نہیں گئے آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے اللہ کے کے حدیث سے مسلم کی روایت ہے من عمد ابود اللہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو معاف کر دیا اللہ اللہ ادال او اوم اللہ اللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا کوئی مقروض آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا آپ نے اس کو مہلت دے دیا مہلت دینا بھی اجر ہے اللہ کے سر کے حدیث اگر کوئی آدمی کسی کو دو بار مہلت دیتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کے برابر آج ملتا ہے ایک بار صدقہ کرنے کے برابر آج ملتا ہے اور اگر آپ نے معافی کر دیا پورا تو اور زیادہ آپ کے لیے اجر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو معاف کر سکتے اللہ نے آپ کو دیا ہے دولت مال ہے آپ کے پاس بیچارہ تنگ دست ہے محتاج اس کے پاس لوٹانے کے لیے نہیں ہے اور حقیقت میں تنگ دست اور محتاج ہے وہ آپ مہلت دے دیں یا معاف کر دیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ دے گا تو یہ قیامت کا منظر ہے کہ سورج بہت قریب ہوگا ایک میل کے قریب ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ایک میل کے قریب ہوگا اور اس طریقے سے لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے پھر آگے مصنف فرماتے ہیں وہ الجمحم العرق اور یہ جو عرق ہے پسینہ ہے یہ اس کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے میں نے بتایا کہ چار قسم لوگوں کی جو اقسام پسینے کے تعلق بتائی گئی ہے چار قسم کے لوگوں کو بتایا گیا ہے یہاں مصنف صرف ایک قسم کو بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پسینہ منہ تک ہوگا جبکہ اس سے پہلے بھی تین طرح کے لوگ ہوں گے کسی کا پسینہ ان کے جو ہے پڈلیوں تک ہوگا کسی کا پسینہ جو ہے ان کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ ان کے جو ہے کمر تک ہوگا اور یہ آخری ہے کہ ان کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا اور انسان کے اپنے ان کے اعمال کے مطابق ہوگا یہ جتنا زیادہ انسان نیک ہوگا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے پاس پسینہ کم ہوگا اور جتنا زیادہ انسان بدبخت ہوگا برا ہوگا برے اعمال کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان پسینے کے اندر شراب اور ہوگا تو اس طریقے سے یہ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا اور اس طرح کی صورتحال ہوگی جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ ہر الرامن سے ڈریں اللہ تعالیٰ کا خوف آئیں اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جو زندگی دی ہے جو صحت دی ہے یا جو نعمتیں اور دی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر لگائیں اور اس طریقے سے نیک اعمال کریں تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس شخص کو ساٹھ سال عمر دے دی گئی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا ساٹھ سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے یہ لمبی زندگی معمولی زندگی نہیں ہے جس کو بھی اتنی عمر مل گئی قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا تو یہ جو زندگی ہے کب ختم ہو جائے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کب ہماری قیامت قائم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم اس لیے موت کو کثرت سے انسان کو یاد کرنا چاہیے موت جو چھوٹی قیامت ہے انسان اس کو کثرت سے یاد کرے موت یاد کرنا قبرستان کی زیاد کرنا مریضوں کی زیارت کرنا یہ سب انسان کو موت یاد دلاتی ہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور اس طریقے سے انسان کے اندر عبادت کی فکر پیدا کرتی ہے تو انسان کو اپنی زندگی کو اللہ اللہن کی عبادت میں لگانا چاہیے کیونکہ ان تمام چیزوں سے کے بارے میں قیامت دن سوال ہوگا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب ہم سب کی صلاح فرمائے اور اللہ رب ہمیں اپنی عبادت پر قائم اور دائم رکھے اور اللہ رب ہر طرح کے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے امین و صالبین محمد والا علیہ و صالد بین مجداک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ